ربكم الذي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما تمہارے پروردگار اللہ تو وہ ہیں جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے کشتیاں تجارت کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتلاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو آسانی اور سہولت کے لیے اور ان کی تجارت و سفر کے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلا دی ہیں اللہ کے فضل و کرم لطف و رحم کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ تم دور دراز ملکوں میں آ جا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اپنی روزیاں حاصل کر سکتے ہو